السلام علیکم فائنانشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا ترتالیسواں لیکچر آج کے لیکچر میں ہم لمیٹڈ کمپنیز کے حوالے سے ایک ڈیٹیلڈ اگزامپل جو ہے اس کو کریں گے اور پھر اگلے دو لیکچرز میں اسی سوال کو مختلف زاویوں سے اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمارے سامنے ٹاسک ہے اور لمیٹڈ کمپنیز کے بارے میں ہم آپ کو پچھلے دو تین لیکچرز میں بتا چکے ہیں اور مختلف ایگزامپلز بھی ہم نے کیے یہ بات ذہن میں رہے کہ لمیٹڈ کمپنیز کے اکاؤنٹس بنانا اتنا ہی وہی طریقہ ہے جو کہ پارٹنرشپس کے لیے ہے یا سول پروپرائٹر کے لیے ہے صرف فرق یہ آ جاتا ہے کہ کچھ قانون کی ریکوائرمنٹس ہیں ان ریکوائرمنٹس کو فالو کرنا پڑتا ہے وہ قانون کیا ہے وہ قانون کمپنیز آرڈیننس ہے اور انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس جہاں تک کہ پاکستان میں وہ اڈاپٹ ہوئے ہیں گو ہم نے اپنے لیکچرز میں ان اسٹینڈرڈس کی تفصیل سے کوئی گفتگو ان پہ تفصیل سے گفتگو کوئی نہیں کی لیکن اس اسٹیج پہ صرف اتنا ہی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز کے حوالے سے ہی اکاؤنٹس جو ہیں لمیٹڈ کمپنیز کے وہ بنائے جاتے ہیں اور وہ فریم ورک جو ہے وہ companies ordinance nineteen eighty four کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے اس کی ترتیب ہوتی ہے تو یہ بات ہم یاد رکھیں آئیے اب اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں یہ ایک کمپنی ہے شیراز لمیٹڈ اس کا نام ہے اس کا ہمیں ٹرائل بیلنس دیا گیا ہے اور کافی تفصیل میں دیا گیا ہے اس ٹرائل بیلنس کے ساتھ کو لے کے ہم نے اضافی نوٹس کی مدد سے اس کا profit and loss balance sheet cash flow statements statement of changes in equity اور نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس جو ہیں یہ سب ترتیب دینے ہیں تو آئیے پہلے اس کے ٹرائل بیلنس کی طرف ذرا نظر دوڑائیں ٹرائل بیلنس میں سب سے پہلے ہمیں ٹینجیبل فکسڈ ایسٹس نظر آ رہے ہیں ہم فکسڈ ایسٹس کی تو بات کرتے رہے یہ ٹینجیبل کا لفظ کیا ہے ٹینجیبل کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اس قسم کے فکسڈ ایسٹس ہیں یا یہ وہ فکسڈ ایسٹس ہیں جو کہ جن کو ہم فوری طور پہ یا بیچ سکتے ہیں یا فزیکلی موجود ہیں یہ اس قسم کے ایسٹس ہیں اس کے برعکس انٹینجیبل ایسٹس ہوتے ہیں انٹینجیبل ایسٹس وہ ہیں جو کہ فوری طور پہ ہم ان کو ڈسپوز نہ کر سکیں یا حقیقت فزیکلی وہ موجود نہ ہو مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے گڈ ول کی بات کی تھی جب پارٹنرشپس کر رہے تھے لمیٹڈ کمپنیز میں بھی گڈ ول ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے تو گڈ ول جو ہے وہ چونکہ اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ کہا تھا آپ سے کہ یہ ایک ایبسٹریکٹ ایسٹ ہے ایک ایک ایک نوشنل ایسٹ ہے فرضی سمجھ لیجئے ایسٹ ہے لیکن ہے کیونکہ ہمارے کاروبار کی ایک ریپیوٹیشن ہے اور اس ریپیوٹیشن اور اس ٹریک ریکارڈ کی وجہ سے ہمارے پروڈکٹس جو ہیں وہ بازار میں بکتے ہیں تو گڈ ول جو ہے وہ حقیقت آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اس کو دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ موجود ہے اسی طریقے سے جو ہمارے پروڈکٹس پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کے نام ہوتے ہیں برانڈ نیم ہوتے ہیں اب برانڈ نیم جو ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے لیکن یہ ایسا ایسٹ نہیں ہے کہ جی اس کو آپ جیسے زمین کو دیکھ سکتے ہیں یا زمین کو محسوس کر سکتے ہیں یا پلانٹ مشینری کو کر سکتے ہیں اس طریقے کا ایسٹ نہیں اس لیے یہ انٹینجبل کہلاتے ہیں assets patents trade marks brand names یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ انٹینجیبل کہلاتے ہیں گڈ ول انٹینجیبل ایسٹ ہوتی ہے تو یہ فرق ٹینجیبل اور انٹینجیبل کا یہ ہے فکسڈ ایسٹس کے حوالے سے اگر فکسڈ ایسٹس جو دیے ہوئے ہیں ٹرائل بیلنس میں اس پہ مختلف آئٹمس پہ نظر دوڑائے ہم تو ایک ہمیں چیز نظر آ رہی ہے لیسٹ ویکلس یہ کیا چیز ہے لیسٹ ویکلس ویکلس ہیں گاڑیاں ہیں جو کہ لیس پہ لی گئی ہیں آپ کو بھی علم ہے ہم روز اخباروں میں بھی دیکھتے ہیں مختلف کمپنیاں موجود ہیں جو مختلف قسم کی اشیاء لیس پہ دینے کے لیے تیار ہیں بہت اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی ہم ایک گاڑی جو ہے یا کئی گاڑیاں اگر ہمیں اپنے کاروبار کے لیے چاہیے تو وہ گاڑیاں جو ہیں وہ ہم بجائے کیش پہ خریدنے کے کیونکہ کیش پہ خریدنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ آپ کا آپ کے جیب سے آپ کے بینک سے کیش جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے جبکہ یہ سہولت موجود ہے کہ آپ گاڑیوں کو لیس کر لیں لیس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس گاڑی کو استعمال آپ کرتے ہیں کرایہ جو ہے یا اس کی اس کی جو رینٹل ہے یا اس کا جو قیمت ہے وہ آپ قسطوں میں تین سال پانچ سال کی حد تک جو ہے وہ آپ ہر مہینے قسط ادا کرتے رہتے تو اس قسم کی جو ایسٹس خریدے جائیں یا لیے جائیں جو کہ لیس کے تحت ہوں لیس اگریمنٹ جس کا کیا گیا ہو اور جن کی پیمنٹس انسٹالمنٹس میں کی جا رہی ہوں تو وہاں پہ ان کو جو ہے وہ ہم لیسٹ ایسٹس کہتے ہیں اب لیس بھی جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک فائنانس کہلاتی ہے ایک آپریٹنگ لیز ہے فرق دونوں میں موٹا سا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ آپریٹنگ لیس جو ہے اس میں جو ایسٹ ہوتا ہے جو بھی چیز آپ لیز کرا رہے ہیں وہ اس کمپنی کی ملکیت ہوتی ہے جو کمپنی آپ کو وہ ایسٹ استعمال کرنے کی اجازت دے رہی ہے اور آپ اس کا اس کے استعمال کا ایک طریقے سے کرایہ جو ہے وہ ہر مہینے آپ اس کمپنی کو لیسنگ کمپنی کو آپ ادا کر دیتے ہیں تو یہ ہوئی آپریٹنگ لیس اس کے برعکس فائنانس لیس یہ ہے کہ جی آپ کو ایک ایسٹ کی ضرورت ہے آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جی آپ اس میں فوری طور پہ وہ کیش پہ خرید سکیں لہذا آپ کمپنی سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ فائنانس لیس کے تحت ایک گاڑی یا ایسٹ جو ہے وہ ہمیں خرید دیجیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ لیسنگ کمپنی حقیقت آپ کی آپ کا جو ایسٹ ہے اس کے لیے آپ کو ایک طریقے سے قرض دے رہی ہے لون دے رہی ہے ایسٹ جو ہے وہ لیسنگ کمپنی اور آپ کے دونوں کے نام بھی ہو سکتا ہے آپ کے نام ہو سکتا ہے اس کی ڈپریسن جو ہے اس قسم کے ایسٹ کی جو فائنانس لیز کے تحت ہوتی ہے وہ آپ جو اس ایسٹ کو استعمال کر رہا ہے وہ کلیم کرتا ہے اس کی ملکیت سمجھی جاتی ہے وہ ایسٹ جو کہ فائنانس لیسٹ ہو تو آپریٹنگ لیس میں ملکیت جو ہے وہ لیسنگ کمپنی کی ہے ایسٹ کی اس کی ڈپریسن بھی لیسنگ کمپنی کو ملتی ہے فائنانس لیس میں ایسٹ آپ کا ہے ایک طریقے سے قرض دیا گیا ہے جو قرض آپ تین پانچ سال یا جو بھی مدت ہے لیس کی اس میں آپ لیسنگ کمپنی کو پے کرتے لیکن ایسٹ آپ کے نام پہ ہے ڈپریسن اس پہ آپ کلیم کرتے ہیں تو یہ مختصرا فرق ہے لیس ایسٹس کے اندر اور لیسنگ کی اقسام میں اب اس سے آگے چلتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ جی فائنانسڈ فائنانس لیسز جو ہوتی ہیں اور ان کے تحت جو ایسٹس خریدے جاتے ہیں وہ ان پہ ڈپریسیشن وہ کمپنی لیتی ہے یا چارج کرتی ہے جو کہ اس کو استعمال کر رہی ہے نہ کہ وہ لیسنگ کمپنی جس نے وہ ایسٹس آپ کو لیس کیے لہذا ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن میں آپ کو لیسٹ وہیکلس پہ بھی ڈپریسن نظر آ رہی ہے ٹرائل بیلنس میں ایک اور چیز میں بتاتا جاؤں کہ جو فکسڈ ایسٹس کا شیڈیول ہم بنائیں گے اس میں لیسٹ ایسٹس جو ہوتے ہیں اور جب ہم لیسٹ ایسٹس کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم بات صرف فائنانس لیسٹ ایسٹس کی بات کر رہے ہیں کیونکہ آپریٹنگ لیس کے تحت تو ایسٹس اس لیسنگ کمپنی کی ملکیت ہے لہذا ہماری ملکیت نہیں ہے ہمارے شیڈیول آف فکسڈ ایسٹس میں اس کا ذکر نہیں آ سکتا سو فائنانس لیسڈ ایسٹس جو ہیں وہ شیڈیول آف فکسڈ ایسٹس کے اندر علیحدہ دکھائے جاتے ہیں یعنی ایک تو وہ کیٹیگری بنا لی جاتی ہے جو ہم نے کیش دے کے یا آؤٹ رائٹ خرید لی ہوئی ہے اور دوسری وہ ہے جو کہ لیسڈ ایسٹس ہیں جن کی ہم ابھی لیس رینٹل لیزنگ کمپنی کو ہم پے کر رہے ہیں تو یہ چیز بھی یاد رکھنے کی اس سے آگے ایک اور ٹرم استعمال ہوئی یعنی ایک اور ہیڈ آف اکاؤنٹ ہے اور اس وہ ہے کیپٹل ورک ان پروگرس کا آپ کو یاد ہے کہ جی ہم نے جس وقت میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کام جس وقت فیکٹری میں ہو رہا ہوتا اور مینوفیکچرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بہت سارا خام مال جو ہے وہ ابھی پوری طریقے سے پروسیس ہو کے اینڈ پروڈکٹ کی شکل میں نہیں آیا ہوتا تو وہ جو درمیانی سٹیج ہوتا ہے اس کو ورک ان پروسیس کہتے ہیں لیکن وہ ہے حوالہ کہ جو خام مال آپ کنورٹ کر رہے ہیں یا مینوفیکچر کر رہے ہیں فنشڈ گڈس کے اندر یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہوا ہے کیپیٹل ورک ان پروگرس اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بلڈنگ کوئی مشینری یا کوئی ایسی چیز جس سال کے آخری دن وہ ابھی تک پورے طور پہ بنی نہیں استعمال میں نہیں آئی لہذا وہ ورک ان پروگرس ہے یعنی جاری شدہ کام ہے اور چونکہ وہ کیپٹل ایسٹ ہے اس لیے اس کو کیپٹل ورک ان پروگرس کہتے ہیں جو خام مال سے ٹرانسلیشن فنش گڈز میں ہو رہا ہے وہ ورک ان پروسیس ہوتا ہے پروسیس اور یہ کیپٹل ورک ان پروگرس ہے تو جس وقت تک ایک ایسٹ اگر ایک بلڈنگ آپ بنا رہے ہیں اس میں اضافہ کر رہے ہیں اس میں جو خرچہ کر رہے ہیں وہ جب تک بلڈنگ مکمل نہ ہو جائے یا اضافہ جو کر رہے ہیں وہ کمپلیٹ نہ ہو جائے اور وہ آپ کے استعمال میں نہ آ جائے اس وقت تک جتنی کاسٹ جتنا خرچہ اس کام پہ ہو رہا ہے وہ تمام کا تمام ورک ان پروگرس کہلائے گا جس دن وہ کام ختم ہو جاتا ہے مشینری اگر ہے تو مشینری چلنا شروع ہو جاتی ہے پروڈکشن میں آ جاتی ہے تو اس تاریخ سے یہ capital in work in progress fixed assets میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے لیکن جب تک اس کی کنسٹرکشن جاری ہے یا جب تک اس کی انسٹالیشن جاری ہے الیکشن اس کی ہو رہی ہے تو اس وقت تک یہ مشین یا بلڈنگ ورک ان پروگرس میں رہے گئی تو یہ بات کیپٹل ورک ان پروگرس کے حوالے سے اب اس سے آگے چلتے ہیں ہم تو long term investments long term investments میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جی جو انویسٹمنٹس بارہ مہینے کے اندر خرید و فروخت کرنے کا جن کے بارے میں خیال نہ ہو بلکہ ایک دیر ایک مدت کے لیے جو کہ بارہ مہینے سے زیادہ ہونی چاہیے اس کے لیے آپ نے انویسٹمنٹ کسی کمپنی میں کی ہے کسی کے شیئرز خریدے ہیں جو بھی کیا ہے یہ وہ چیز ہے اب اس میں یہ ہے کہ جی اگر ایسی انویسٹمنٹس کے اندر مارکیٹ ویلو اچھا یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ اگر جو ہے وہ پبلک کمپنی میں بھی ہو سکتی ہے یعنی کوٹڈ کمپنی لسٹڈ کمپنی کے اندر ہو سکتی ہے جو اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہے اور یہ یہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ کسی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں بھی ہو سکتی جہاں پہ بھی ہو اگر اس کا مارکیٹ ویلیو جو لسٹڈ کمپنی ہے اس کا مارکیٹ ویلیو تو آپ کو اسٹاک ایکسچینج سے مل جائے گا روز وہاں پہ اس کے شیئرز کا کاروبار ہوتا ہے روز ایک نئی پرائس جو ہے اس کے شیئرز کی وہ ایک سامنے آتی ہے اگر وہ قیمت جو ہے وہ قیمت اس کمپنی کے فیس ویل شیئرز کے فیس ویلو سے کم ہو جائے یعنی اگر دس روپے کا اس کمپنی کا شیئر تھا اور جو مارکیٹ کا ریٹ جو ہے وہ سات روپے ہو جاتا ہے یا آٹھ روپے ہو جاتا ہے یا نو روپے ہو جاتا ہے اور وہ جو ڈکریز ہے وہ جو ریڈکشن ہے وہ جو کمی ہے وہ کمی ہمارا یہ خیال ہے یا نظر یہ آتا ہے کہ یہ ایک پرماننٹ ریڈکشن ہو گئی ہے مارکیٹ ویلیو کے اندر تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس انویسٹمنٹ کو جو ہم نے دس روپے کے حساب سے یا جو بھی اس کی قیمت پہ خرید تھی جس پہ ہم شو کر رہے ہیں اس کو کرنٹ مارکیٹ ویلیو پہ لے کے آئیں اور شرط صرف یہی ہے کہ وہ ڈیکریز جو ہے شیئر ویلیو کے اندر وہ پرماننٹ ہونی چاہیے یعنی کچھ عرصے تک کم از کم دس مہینے بارہ مہینے جو ہیں تب تک یہ پرائس جو ہے یہ فیس ویلیو سے کم رہے تو ہم کہیں کہ جی پرماننٹ ڈیکریز ہو گئی ہے شیئر ویلیو uh, کے اندر لہذا اس کی پروویژن جو ہے وہ کی جانی پڑے گی پروویژن اور اس کو کہتے ہیں provision for in value of shares diminution کا مطلب ہے decrease in the value of the shares تو اس کے لیے ہم پروویژن کرتے ہیں اور یہ پروویژن جو ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا جاتا ہے اور اس کے لیے علیحدہ اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے provision for decrease in the value of shares اور انویسٹمنٹس اور وہ کریڈٹ کیا جاتا ہے تو یہ بات decrease in value of investments کے بارے میں ہوں باقی اور آئٹمز جو ٹرائل بیلنس میں دیے ہوئے ہیں وہ وہی ہیں تقریباً جن کی ہم مختلف اوقات پہ باتیں کرتے رہے ہیں کوئی ایسی خاص چیز جو نہیں ہے ہاں long term and deferred liabilities میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک تو ڈیفرڈ ٹیکس کا ہیڈ آف اکاؤنٹ نظر آ رہا ہے اور دوسرا آ رہا ہے obligations under lease finance deferred tax جو ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کسی ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ ارائیز ہوتا ہے کہ جہاں ان ایسٹس کے اوپر کہ جہاں پہ آپ نے ٹیکس ڈپریسیشن الاؤنس کلیم کیا ہے وہ نارمل سے زیادہ ہوتا ہے یہ پہلے سال میں جیسے اس سال میں آپ ایسٹ خاص ایسٹس ہوتے ہیں مثال کے طور پہ پلانٹ مشینری ہے اس کے اوپر آپ کو ڈپریسیشن جو ہے وہ پہلے سال میں ٹیکس کے حساب سے ٹیکس اتارٹیز جو ہیں انکم ٹیکس کے حساب سے وہ کمپنی کو زیادہ ملتا ہے نارمل اگر ڈپریسن دس فیصد ہے تو پہلے سال میں پچیس چالیس اور اب تو پچاس فیصد کی بات ہو رہی ہے تو پچاس فیصد تک جو ہے وہ اگر آپ نے الاؤنس وہ پہلے سال میں کلیم کیا ہے تو وہ الاؤنس جو ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ڈپریسن آپ کے جو ٹیکس کے جو پروفٹ ہوگا اور جو آپ کا اکاؤنٹنگ کا پروفٹ ہے اس میں فرق آ جاتا ہے اور اسی طریقے سے چونکہ ٹیکس کا پروفٹ کم ہو جاتا ہے ڈپریسن اس میں ٹیکس کی ڈپریسن زیادہ ہو جاتی ہے لہذا وہ جو ٹیکس آپ کو نارمل حالات کے حساب سے لگنا چاہیے تھا وہ نہیں لگتا کیونکہ کئی دفعہ وہ اس ڈپریسیشن کی وجہ سے ایکسلریٹڈ ڈپریسیشن کی وجہ سے ٹیکس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اسی بڑھ جاتا ہے اور وہ جو پروفٹ ہوتا ہے وہ لاس میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ٹیکس آپ کو ادا کرنا چاہیے تھا وہ آپ ادا اس سال نہیں کرتے لیکن جب آئندہ سالوں میں آپ کی ڈپریسن ریٹرن ڈاؤن ویلو پہ ہے تو ریٹرن ڈاؤن ویلو پچاس فیصد کے حوالے سے تو کم ہو گیا آدھا رہ گیا جس کا مطلب یہ کہ ڈپریسن چارج جو ہے فیوچر ایئرز میں کم ہو جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس کا جو پروفٹ ہے وہ نارمل سے زیادہ شو ہونا چاہیے جس کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ لائبلٹی ٹیکس کی لائبلٹی جو پہلے سال میں جس سال میں ایسٹ خریدا تھا اس سال میں کے مقابلے میں اب کہیں زیادہ ہوگی تو اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے کہ جی آئندہ سالوں میں جو ہمیں اس یہ جو ہم نے ایکسلریٹڈ ڈپریسن لے لیا اس کی وجہ سے ہم آئندہ سالوں میں جو ٹیکس ادا کریں گے اس کی پروویژن ہم آج کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ایک ڈیفرڈ ٹیکس لائبلٹی کی صورت ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں ان میں سے ان کو ٹائمنگ ڈفرینس کہا جاتا ہے ٹائمنگ ڈفرینس کی وجہ سے بھی یہ ڈفلٹ ٹیکس لائبلٹی ہوتی ہے اور کچھ وجوہات ہوتی ہیں لیکن بہرحال ہم اتنی تفصیل میں اس بارے میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ اس وقت ہمارا مقصد فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہے ٹیکسیشن کی بات کرنا نہیں اس کے ساتھ جو دوسرا اکاؤنٹ ہے وہ آبلیگیشن انڈر لیس فائنانس ہے جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جی لیسٹ ویکلس ہیں لیسٹ وہیکلس جو ہیں اگر فائنانس لیس ہے تو آپ نے شو کرنا ہے کہ آپ نے کتنا پیسہ ابھی ادا کرنا جب آپ نے ایسٹ خریدا تو ایسٹ کی انٹری گو لیسٹ پہ خریدا آپ نے لیسڈ ویکلز کا اکاؤنٹ ڈیبٹ کیا اور آبلیگیشنز انڈر فائنانس لیز جو ہے اس کو کریڈٹ کر دیا اب جیسے جیسے آپ ادائیگیاں کر رہے ہیں وہ ادائیگیاں جو ہیں آبلیگیشنز انڈر فائنانس لیز کو ڈیبٹ ہو رہی ہیں اور بینک یا کیش کو کریڈٹ ہو رہی ہیں تو یہ کریڈیٹر کا بیسکلی اکاؤنٹ ہے ایک اس میں چیز جو ہے یاد رکھنے کی ہے کہ قانون کے مطابق اگلے بارہ مہینے میں یعنی سال جس تاریخ کو ختم ہو رہا ہے اس سے بارہ مہینے میں اس سے اگلے سال میں روا سال کے آخر سے لے کے اگلے سال کے آخر تک جتنی پیمنٹس فائنانس لیز کی ہیں وہ کرنٹ میچیورٹی کہلاتی ہیں یعنی وہ کیونکہ وہ اگلے بارہ مہینے میں پے ہو رہی ہیں اس لیے ان کو ہم لانگ ٹرم میں سے نکال کے کرنٹ لائبلٹی میں لے جاتے ہیں یہ بات ان انسٹالمنٹس کے لیے جو کہ کسی لون کی لانگ ٹرم لون کی اگر آپ نے کسی بینک سے کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے قرضہ لیا ہے اور اس کی ٹوٹل مدت جو ہے ری پیمنٹ کی وہ دس سال ہے تو اگلے بارہ مہینے کے اندر جو ری پیمنٹ انسٹالمنٹس کی ری پیمنٹ ہونی ہے وہ تمام کرنٹ لائبلٹی میں شو کیا جاتا ہے اور اس سے علاوہ جتنی پیمنٹ ہے اس کے بعد جتنی پیمنٹ ہے وہ سب کی سب لانگ ٹرم میں شو کی جاتی ہے تو یہ فرق بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد ٹرائل بیلنس میں جو ہے آئٹمس وہ مختلف پروفٹ اینڈ لاس کے آئٹمس ہیں ایکسپینسز ہیں انکم ہے اس قسم کی چیزیں ہیں آ, صرف ادر انکم کے اندر جا کے ہم دو آئٹمس دیکھتے ہیں ایک تو ہے فارن ایکسچینج گینز اور دوسرا ہے gain on disposal of fixed assets foreign exchange gain یہ بھی اس کا بھی ذکر کچھ پہلے کیا گیا تھا گین بھی ہو سکتی ہے لاس بھی ہو سکتی ہے یہ ان ٹرانزیکشنز پہ ہے جو کہ فارن کرنسی میں کی گئی یہ گین اس وقت ارائز ہوتی ہے کہ جی ہم نے اگر مثال کے طور پہ ایک مشینری خریدی ہے آج کے ڈالر روپی ریٹ کے حساب سے اس کی ویلیو جو ہے فرض کر لیجئے ساٹھ روپے بنتی ہے جس دن ایکچولی وہ مشینری آ جاتی ہے اور پیمنٹ ہوتی ہے اس کی اس دن اگر ڈالر روپی کا ریٹ جو ہے وہ انسٹھ روپے ہے یا اٹھاون روپے ہے تو وہ جو فرق ہے دو روپے کا وہ گین میں ہو جائے گا اگر ریٹ جو ہے وہ اکسٹھ روپے ہو جاتا ہے یا پینسٹھ روپے ہو جاتا ہے تو پھر لاس ہو جائے گا ہم نے جو ٹرانزیکشن بک کی تھی وہ ساٹھ روپے کے حساب سے کی تھی ادائیگی کی اٹھاون روپے کے حساب سے اگر ادائیگی کی تو دو روپے کی بچت ہو گئی اگر پینسٹھ روپے ریٹ ہو گیا تو پانچ روپے کا نقصان ہو گیا تو یہ ایکسچینج گین اور لاس جو ہے یہ تب ارائیز ہوتی ہے جبکہ آپ فارن کرنسی کی ٹرانزیکشن کر رہے ہوں اور گین ہے یا لاس ہے یہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ بک کی جائے گی جبکہ آپ کے آپریشنس چل رہے اگر ابھی آپ کے آپریشن شروع نہیں ہوئے اور ابھی مشین کی اریکشن ہو رہی ہے یا مشین ابھی سپلائی کی جا رہی ہے آپ کو تو اس دوران اگر اس قسم کی گین یا لاس ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ آپ اس ایسٹ کی کاسٹ میں ہی بک کریں گے کیونکہ اس وقت تو کوئی پروفٹ اینڈ لاس نہیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ تو اس وقت بننا شروع ہوتا ہے جب کاروبار شروع ہو جاتا ہے سو so, یہ بات فارن ایکسچینج گین یا لاس کے حوالے سے تھی اب اس کے بعد gain on disposal of fixed assets یہ ہم تفصیل سے فکسڈ ایسٹس کا جو ہم نے بیچنا ہوتا ہے یا اس کو ڈسپوز آف کر دینا ہوتا ہے یا نکارا ہے اسکریپ کر دیا اس کو جیسے بھی ہے وہ اس کے بارے میں ہم نے ورکنگ کی یہاں پہ ٹرائل بیلنس کے اندر گین جو ہے وہ ہمیں جب شو کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فکسڈ ایسٹس میں سے بھی اس اس کی ایسٹ کی کاسٹ جو ہے جو کہ بیچا گیا ہے وہ نکال دی گئی ہے اس کی ڈپریسن بھی نکال دی گئی تبھی تو گین آیا ورنہ گین کا اکاؤنٹ میں تو آپ کو کنسٹرکٹ کرنا آپ کو بنانا پڑتا تھا سو یہاں پہ gain on disposal of fixed asset show کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گین جو ہے ورک آؤٹ ہو گئی ہے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ فکسڈ ایسٹس کے ہیڈ آف کے اکاؤنٹ میں سے آپ کوئی فگر کاسٹ جو ہے اس ایسٹ کی جو کہ بیچا گیا ہے اس کو آپ نکال ایڈجسٹ کریں گے یا اس کی ڈپریسن کو بھی وہ آلریڈی کر دیا گیا ہوا اب کچھ ایڈجسٹمنٹس ہیں ایڈجسٹمنٹس میں سب سے پہلی ایڈجسٹمنٹ ہے کہ جی جو degree in value of investments ہیں اس کو ہم نے انکریز کرنا ہے اٹھارہ لاکھ پچہتر ہزار روپے سے دوسرا ہے کہ جی لانگ ٹرم ڈپازٹس جو ہیں وہ سال کے دوران جو میچیور ہوں گے کون سے سال میں اس سال میں یا اگلے سال میں اگلے سال میں جو میچیور ہوں گے وہ دو لاکھ اکانوے ہزار نمبر تین ڈاؤٹ فل ڈیٹس کی پروویژن جو ہے اس کو انکریز کرنا ہے نو لاکھ ستاسی ہزار روپے سے نمبر چار ڈویڈنڈ جو ڈکلیئر ہو رہا ہے وہ ساٹھ فیصد ہے نمبر پانچ liability against lease finance payment چھیاسٹھ لاکھ ترتالیس ہزار اس کا مطلب یہ ہے کہ جی جتنی ٹرائل بیلنس میں آبلیگیشن انڈر لیس فائنانس دکھائی گئی ہے جو کہ تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپیہ تھی ایک کروڑ باون لاکھ بیاسی ہزار روپیہ شو کر رہے تھے ہم اس کو لانگ ٹرم لائبلٹیز کے ہیڈ کے نیچے اس میں سے چھیاسٹھ لاکھ ترتالیس ہزار روپیہ جو ہے وہ اگلے بارہ مہینے میں ہم نے ادا کرنا ہے لیسنگ کمپنی جیسے میں نے اس وقت اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جو اگلے بارہ مہینے میں آپ نے ادائیگیاں کرنی ہیں وہ ادائیگیاں کرنٹ لائبلٹیز میں شو ہوتی ہیں لانگ ٹرم میں نہیں شو ہوتی لہذا اس فگر کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اور کرنٹ لائبلٹیز میں ہمیں یہ چھیاسٹھ لاکھ ترتالیس ہزار کی لائبلٹیز بیلنس شیٹ میں شو کرنا پڑے گی اس کے بعد ہمیں آترائز کیپٹل کا بتایا گیا ہے کہ ایک کروڑ شیئرز ہیں دس روپے کے فیکس ٹرانسفر ٹو جنرل ریزرو ہے دو کروڑ دس لاکھ روپے کا ایڈیشن ان فکسڈ ایسٹ سے پلانٹ مشینری میں بائیس لاکھ باسٹھ ہزار کی ایڈیشن ہے فرنیچر میں نو لاکھ انانوے ہزار کی ایڈیشن ہے اپنے ویکلز جو ہیں لیسٹ ویکلز نہیں اپنے جو خریدے ویکلز ہیں ان میں اضافہ ہے سترہ لاکھ اٹھاون ہزار کا اس کے بعد cash received on disposal of vehicles ہے تیرہ ایک تیرہ لاکھ سولہ ہزار کا یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے اس لیے کہ ہم نے کیش فلو بنانا ہے ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی بلڈنگ پہ ڈپریسن ہے دس فیصد اور فرنیچر پہ ہے پندرہ فیصد اور گاڑیوں پہ بیس فیصد ریٹن ڈاؤن ویلیو کے حساب سے اور پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ no depreciation in the year of sale and full depreciation in the year of purchase is charged یعنی جس سال میں ایسٹ ڈسپوز کر دیا جائے بیچ دیا جائے اس سال کوئی ڈپریسن چارج نہیں ہوگی اس ایسٹ کے اوپر جو بیچا جا رہا ہے لیکن اور دوسری طرف جس سال میں آپ ایسٹ خرید رہے ہیں اس سال میں اس پورے سال کے لیے ڈپریسن چارج ہوگی ہمیں ڈپریسن کہاں کہاں پہ چارج کرنی ہے ایلوکیٹ کرنی ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر اس کا بھی ہمیں بتایا گیا ہے نوٹس میں اور وہ یہ ہے کہ building and plant building on plant جو ہے وہ کاسٹ آف سیلس بلڈنگ اور بلڈنگ اور پلانٹ پہ جو ہے ڈپریسن وہ کاسٹ آف سیلس میں چارج کرنی ہے فرنیچر اور اپنی گاڑیوں پہ جو ڈپریسن ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز میں چارج کرنی ہے اور جو لیسٹ گاڑیاں ہیں ان پہ ان کی ڈپریسن جو ہے وہ سیلنگ ایکسپینسیز کو کرنی ہے کلوزنگ اسٹاکس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور جو ٹیکس پے کیا گیا ہے سال کے دوران اس کی فگر ہمیں دی گئی ہے اب یہ تو صورت ہے ہمارے جو کوشچن تھا جو سوال تھا ٹرائل بیلنس تھا اور اس کے ساتھ جو اضافی نوٹ اب اس سے ہم نے balance sheet profit and loss account اور باقی جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا میں چیزیں ہوتی ہیں ان سب کو بنانا ہے تو اب یہ کیسے کیا جائے گا ظاہر ہے کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے حوالے سے ہی بات جو ہے وہ چلے گی کیونکہ جب تک پروفٹ ڈٹرمن نہیں ہوگا اس وقت تک ہم بیلنس شیٹ نہیں بنا سکتے اور بہت سارے آئٹمس جو ہیں وہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس جو ہیں اس کے اندر بھی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی تفصیل جو ہے وہ جانی ہے تو پہلے تو ہم پروفٹ اینڈ لاس کی طرف آتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں سب سے پہلے جو فگر ہے وہ ہے سیلز کی اب ٹرائل بیلنس کے اندر سیلز جو ہمیں دیے گئے ہیں اگر اس کی طرف ہم دیکھیں تو ہمیں دو فگرز وہاں پہ نظر آتے ہیں ایک گروس سیل ڈومیسٹک یعنی ملک کے اندر جو سیل ہوئی اور وہ سیل جو ہمیں دی گئی ہے وہ پچہتر کروڑ بارہ لاکھ چوالیس ہزار روپے کی دی گئی اس کے ساتھ جو ایکسپورٹ کی ہے ہم نے وہ بھی سیل ہے اور وہ فگر جو ہے وہ نو کروڑ تینتیس لاکھ کے قریب ہے اب یہ دونوں فگرز جو ہے یہ گروس سیلز ہیں اسی کے ساتھ جو فگر دیا گیا ہے وہ ایک سیلز ٹیکس کا فگر دیا گیا سیلز ٹیکس ڈیبٹ کی فگر ہے اور ظاہر ہے کہ جی سیلز جو ریونیو کی فگر ہوتی ہے وہ فگر جو ہے وہ کریڈٹ ہوتی ہے سیلز ٹیکس ان سیلز پہ ہم نے وصول کیا اور حکومت کو پے کیا ہم نے اپنی پروڈکشن جتنی بھی ہماری ہوئی اس کے حوالے سے یا یہ سیلز ٹیکس سے یا یہ سیلز ٹیکس سیلز پہ جو بھی آپ کے کاروبار پہ جو بھی نظام ہے جاری ہے اس کے حوالے سے یہ سیلز ٹیکس اور یہ سیلز ٹیکس سیلز سے تعلق ہے لہذا جو فگر پروفٹ اینڈ لاس میں سیلز کی جائے گی وہ فگر جو ہے وہ total gross sale minus sales tax جو ہے وہ جائے گی اور یہ فگر جو ہے اس کا ذکر یا اس چیز کا ذکر کیونکہ جو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہے اس کے اندر ہمیں تفصیل اگر ہم دیتے ہیں تو وہ بہت لمبا چوڑا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بن جائے گا اس وجہ سے ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو سال کا ہے اس کو شارٹ فارم میں دیں گے اور سیلز جو ہے وہاں پہ ایک فگر لکھتے اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں جائے گی تو سب سے پہلے تو سیلز جو ہے gross sale domestic plus gross sale export minus sales tax یہ آپ کی نیٹ سیلز آ گئیں فار دی ایئر تہتر کروڑ تراسی لاکھ اکانوے ہزار روپے کی یہ فگر جو ہے یہ آپ اٹھا کے سیلز کے سامنے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں لکھ دیں گے کمپیرٹیو سن دو ہزار ایک کی جو فگرس ہیں وہ کمپیرٹیو کے طور پہ ساتھ پیش کی جائیں گی اور اسی طریقے سے ورک آؤٹ کی جائیں گی جس طریقے سے اس سال کی جا رہی ہیں اس کے بعد اب آتے ہیں کاسٹ آف سیلس پہ اب کاسٹ آف سیلس کے لیے ہم پھر ٹرائل بیلنس پہ واپس جاتے ہیں کاسٹ آف سیلس میں ہمیں ہمارے پاس پرچیز ڈیورنگ دا ایئر ہے اوپننگ اسٹاک بھی ہمیں دیے گئے ہیں اب پرچیز ڈیورنگ دا ایئر جو ہے اس میں را مٹیریل کا بھی پرچیز بھی ہے خرید ہے اور پیکنگ مٹیریل کی بھی ہے اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ آ, کاروبار جو ہے یہ کچھ ایسی چیز بنا رہا ہے جو کہ پیک بھی کی جاتی ہے اور پیکنگ مٹیریل جو ہے وہ بھی یا پیکنگ کا پروسیس جو ہے وہ بھی پروڈکشن کا حصہ ہے کیونکہ اس وقت تک پروڈکٹ کو سیل نہیں کیا جا سکتا کہ جب تک وہ پوری طرح پیکڈ نہ ہو مثال کے طور پہ ٹوتھ پیسٹ ہے مشین میں ٹوتھ پیسٹ تو بنا دی لیکن اس کے لیے پیکنگ مٹیریل چاہیے کہ جس ٹیوب میں یا جس میں بھی وہ ٹوتھ پیسٹ آتی ہے جب تک وہ جو چیز بنی ہے وہ اس پیکنگ مٹیریل میں نہ ڈل جائے اور وہ پھر ٹوتھ پیسٹ کی جو ٹیوب ہے وہ ایک ڈبیا میں نہ ڈل جائے اس وقت تک وہ فروخت کے قابل نہیں فنشڈ گڈس کا تصور اس وقت یہ آتا ہے کہ جب وہ ہر طریقے سے قابل فروخت ہو جس کا مطلب ہے کہ وہ ڈبیا میں اس کو ڈل جانا چاہیے یہ اسی قسم کی بات ہے کہ اگر ہم ایک شخص کو کہتے کہ بھئی آپ یہ ذرا دروازہ جو ہے ایک ہمیں بنا دیجئے اور یہ دروازہ لگا دیجئے اور اس کو ہر حال سے مکمل کر, کر کے تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے اب وہ صاحب جو ہیں وہ دروازہ بناتے ہیں لکڑی بھی لاتے ہیں اس کو صفائی بھی کرتے ہیں اس کو کاٹ واٹ کے یہ وہ کر کے سب جو چیزیں کرنی ہوتی ہیں وہ کر لیتے ہیں اور وہ دروازہ لگاتے ہیں چٹخنی لگانی اور ہینڈل لگانا اس کو بھول جاتے ہیں کیا دروازہ مکمل ہو گیا اور اس کو پورے پیسے مل جانے چاہیے نہیں ابھی دروازہ نامکمل ہے دروازہ مکمل اس وقت ہوگا جب چٹخنی اور ہینڈل اس پہ لگ جائے گا تو ان صاحب کا کام جو ہے وہ ختم ہوگا جن کو ہم نے دروازہ بنانے کا ٹھیکہ دیا تھا ان کی سیل اس وقت کمپلیٹ ہوتی ہے جس وقت دروازہ ہر حال سے مکمل ہو جاتا اسی طریقے سے جو چیز آپ بنا رہے ہیں فیکٹری میں بنا رہے ہیں وہ فنشڈ گڈز اس وقت کہلائے گی کہ جس وقت وہ ہر حال سے پیکنگ کا اگر مٹیریل چاہیے تو وہ بھی اس استعمال کر کے اس کو پیکنگ میں ڈال کے ڈبوں میں بند کرنا ہے بوتلوں میں بند کرنا ہے وہ بوتلوں کو ڈبے میں بند کرنا ہے جو بھی کرنا ہے یہ تمام چیز کر کر لینے کے بعد جب ریڈی کارٹن جو ہے وہ اسٹور میں جائے گا تو وہ کہے گا کہ جناب یہ مال جو ہے یہ بک سکتا سو پیکنگ مٹیریل بھی جو ہے وہ کاسٹ آف سیلس میں شامل ہو تو آئے اس کی ورکنگ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں ٹرائل بیلنس ہی میں جو اوپننگ سٹاکس کی فگرز ہیں وہ دیے گئے ہیں را مٹیریل ہے دوسرا خام مال جو ہے اس کا اوپننگ سٹاک ہے اور اس سال میں جو ہم نے را مٹیریل خام مال جو ہم نے پرچیز کیا وہ انتیس کروڑ اور پندرہ لاکھ کا تقریباً ہے وہ ہم ایڈ کرتے ہیں کلوزنگ اسٹاک جو ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے خام مال کا وہ دو کروڑ پچہتر لاکھ پینتالیس ہزار ہے تو را مٹیریل کی حد تک جو ہم نے کنزیوم کیا جو ہم نے استعمال کیا سال کی آ, سال میں جو پروڈکشن کی آ, اس پہ وہ ہے ستائیس کروڑ بہتر لاکھ اٹھاسی ہزار روپے کا اب پیکنگ مٹیریل کی طرف آ جائے پیکنگ مٹیریل جو ہے وہ ہم نے کہا کہ جی اوپننگ سٹاک ٹرائل بیلنس میں جو دیا گیا ہے وہ چار کروڑ اکیس لاکھ انانوے ہزار کا ہے اس میں ہم جو پیکنگ مٹیریل کی پرچیز ہیں وہ اٹھارہ اٹھارہ اٹھارہ انیس کروڑ روپے کی پرچیز ہیں جو کہ ہم نے کیے ہیں سال کے دوران اور وہ ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں کلوزنگ جو سٹاک ہے را مٹیریل کا ایک کروڑ وہ سات کروڑ سینتالیس لاکھ اکتیس ہزار کا وہ اس میں سے مائنس کرتے ہیں یعنی یہ وہ پیکنگ مٹیریل ہے جو ہمارے پاس پڑا ہوا ہے لیکن ابھی استعمال نہیں ہوا تو جو ہم نے پروڈکشن کے اوپر پیکنگ مٹیریل استعمال کیا وہ پندرہ کروڑ ستہتر لاکھ کا تقریباً ہے تو یہ فگر اب آئی کہ جی ہم نے خام مال اور پیکنگ مٹیریل ہم نے سال کی جتنی پروڈکشن ہوئی ہے اس کے لیے استعمال جو کیا اب اوور ہیڈس یعنی کاسٹ آف سیلز میں نہ صرف خام مال شامل ہے یا پیکنگ مٹیریل وغیرہ شامل ہے بلکہ وہ کاسٹ جو ڈائریکٹلی پروڈکشن کرنے کے لیے کی گئی ہے اس کو بھی شامل کرنا ہوتا ہے اور اس میں سب سے پہلے ویجز تنخواہیں وہ تمام لوگوں کی تنخواہیں جنہوں نے پروڈکشن ڈائریکٹلی پروڈکشن کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان کی تنخواہیں کاسٹ آف سیلز میں جاتی ہیں اور یہ بنی دو کروڑ اکتیس لاکھ پچپن ہزار کی اس کے علاوہ سٹورز کنزیوم یہ سٹورز کس قسم کے سٹورز مشینری ہے اور دوسری تیسری چیزیں ہیں ان کی اس میں جو ہے وہ مختصر مختلف قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں اسٹورز uh, جو ہے وہ uh, استعمال ہوتے ہیں اسپیئرز استعمال ہوتے ہیں مشینری میں مشینری uh, آخر پروڈکشن کے لیے استعمال ہو رہی ہے لہٰذا اس پہ جو بھی اس قسم کی چیز خرچ ہو رہی ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ کاسٹ ہے اور وہ پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہے لہٰذا وہ تمام چیزیں اس میں آئیں گی کچھ چھوٹے موٹے کیمیکلز ہوتے ہیں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جن کی علیحدہ علیحدہ تفصیل یا جن کو خام مال خام مال میں جنرلی جو میجر را مٹیریل ہوتا ہے وہ جو مین را مٹیریل ہوتا ہے اس کو شامل کرتے ہیں باقی جو مختصر کوانٹٹی میں چیزیں استعمال مختصر تعداد میں استعمال کی جاتی ہیں ان کے علیحدہ اکاؤنٹس نہیں رکھے جاتے بلکہ ان کو اسٹورز وغیرہ کے ساتھ رکھ دیا جاتا جنرل سٹورز تو وہ کنزمپشن جو ہے اناسی لاکھ بائیس ہزار روپے کی یہ وہ ہے اس کے بعد ٹریولنگ اینڈ کنوینس کا خرچہ ہے یہ شاید ان فیکٹری کے لوگوں کا خرچہ ہے جو کہ پلانٹ اینڈ مشینری کے سلسلے میں کہیں گئے ہوں ڈائریکٹ جو لوگ کام کر رہے ہیں پروڈکشن کے اوپر ان کا خرچہ ہے ان کے آنے جانے کا خرچہ ہے یہ اور کسی کا خرچہ نہیں ریپیئرز اینڈ مینٹیننس بلڈنگ ہے فیکٹری کی مشینری ہے اس کے اوپر جو اخراجات جو ہے وہ جتنے ہوئے سال کے دوران ان کا یہ تمام فگرز جو ہیں یہ ہمیں ٹرائل بیلنس میں دیے گئے ہیں انشورنس ہے انشورنس کس چیز کی ہے فیکٹری کی بلڈنگ کی ہے مشینری کی انشورنس ہے را مٹیریلس کی انشورنس وغیرہ ہو سکتی ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں فیکٹری کے اندر ان کی انشورنس ہو سکتی ہے تو یہ انشورنس کاسٹ پہ جو آپ پریمیم ادا کرتے ہیں یہ وہ ہے بجلی فیول اینڈ پاور بجلی کی کاسٹ اگر جنریٹر چلاتے ہیں آپ اسٹینڈ بائی جنریٹر رکھے ہوئے ہیں ان پہ ڈیزل خرچ ہو رہا ہے تو وہ ڈیزل کی کاسٹ بھی اس میں اور یہ فگر جو ہے یہ دو کروڑ تینتیس لاکھ انتالیس ہزار روپے ہے سوئی گیس اگر گیس استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی گیس ہو سکتی ہے اس میں شامل اس کی کاسٹ بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد ویسٹیجز یا بریکجز پروڈکشن کے دوران جو ہے وہ اگر کچھ مال جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے را مٹیریل ہے یا کوئی اور چیز ہے جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے یا بنتے ہوئے کوئی ایسی چیزیں آپ بنا رہے ہیں کہ جی جو کہ فنشڈ سٹیج میں آنے تک وہ پروسیس کے اندر ٹوٹ جاتی ہیں تو وہ ویسٹیج آپ جو ہے وہ ایلوکیٹ کرتے ہیں یا ورک آؤٹ کر لیتے ہیں کہ جی را مٹیریل سے اتنی پروڈکشن آنی چاہیے تھی اور آئی جو ہے وہ ہمیں اتنی ہے لہذا یہ جو ڈفرنس ہے یہ ڈفرنس جو ہے یہ ویسٹیج کا ہے کہ جو پروسیس کے دوران پروڈکشن کے دوران مال جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے آپ کا تو یہ اس کی فگر ہے پینسٹھ لاکھ باون ہزار روپے کی اس کے بعد ایکسائز ڈیوٹی بھی آپ ادا کر رہے ہیں اور ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ حکومت کو جاتی ہے اور یہ فگر کوئی چار کروڑ چھیانوے لاکھ اکہتر ہزار روپے کی ہے تو یہ بھی ایک ڈائریکٹ کاسٹ کا حصہ ہے اس کے بعد متفرق اخراجات ہیں اور آخر میں ڈپریسیشن ہے اب ڈپریسیشن کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں پھر سے ورکنگ کرنا ہوگی تفصیل کے ساتھ تو فی الوقت ذرا اگر اسی کے ساتھ رہیں کہ جی ہم ابھی ورکنگ پہ آتے کہ جی یہ اس میں جو ڈپریسیشن ڈائریکٹلی پروڈکشن کو چارج ہوئی ہے اس کی فگر جو ہے وہ اٹھارہ لاکھ کے قریب ہے اور یہ پروڈکشن کو جو چارج ہوئی تو ٹوٹل اوور ہیڈ جو آ گئے ہمارے وہ تیرہ کروڑ چار لاکھ تیئیس ہزار کے آ گئے اور یہ جب ہم ایڈ کرتے ہیں را مٹیریل اور پیکنگ مٹیریل کنزیومڈ کی فگرز میں تو ہمارے پاس سال میں جتنی پروڈکشن ہوئی اس کی ٹوٹل کاسٹ آ گئی چھپن کروڑ چون لاکھ چونسٹھ ہزار ٹوٹل پروڈکشن اب اس ٹوٹل پروڈکشن میں ہم اگر فنشڈ گڈس کیونکہ ہمارے پاس شروع سال میں بھی اسٹاک تھا اور سال کے آخر میں بھی اسٹاک ہے ان دونوں کا جو فرق ہے جو کہ ظاہر ہے کہ ٹرانسفر ہونا چاہیے کاسٹ آف سیلز کو کیونکہ یہ فرق جو ہے یہ فرق کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں بک گئیں سال کے دوران اگر اوپننگ اسٹاک زیادہ تھا اور کلوزنگ اسٹاک کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو فرق آیا وہ فرق جو ہے وہ سال کے دوران بک گیا اگر اوپننگ سٹاک کم ہے اور کلوزنگ سٹاک زیادہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کلوزنگ ہمارے پاس ان بکا ہوا مال زیادہ ہو گیا ہے لہذا جو ٹوٹل کاسٹ ہم نے ابھی پروڈکشن کی نہیں پروڈکشن کا مطلب تو یہ ہے کہ جتنی چیزیں بنائیں اب ان میں سے پچھلے سال جو کچھ بھی اس کا جو ویلو آیا تھا یا کاسٹ جو ہے تو اس میں سے آٹھ کروڑ اور باون لاکھ روپے کا مال جو ہے وہ ان تھا اس سال جو ہے وہ آٹھ کروڑ باون لاکھ ہم فرض کرتے ہیں کہ جی سارے کا سارا استعمال ہوا لیکن جو ٹوٹل ہمارے قابل استعمال تھا یا قابل فروخت تھا مال جس کی ٹوٹل کاسٹ آئی چھپن کروڑ چون لاکھ چونسٹھ ہزار پلس آٹھ کروڑ باون لاکھ چھیانوے ہزار یہ ٹوٹل وہ مال کی کاسٹ ہے جو کہ قابل فروخت تھا سال کے دوران اور شاید فروخت ہوا لیکن اس میں سے ہمیں کہا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ سات کروڑ اور پچاسی لاکھ پچاس ہزار کا مال جو ہے وہ ان کا پڑا ہے اس وجہ سے جب اس فگر کو ہم مائنس کرتے ہیں فنش گڈ کلوزنگ اسٹاک کو مائنس کرتے ہیں باقی فیگر میں سے تو ہمارے پاس جو اب فگر آئی ستاون کروڑ بائیس لاکھ دس ہزار روپے کی وہ ہے سال میں جتنا مال فروخت ہوا اس کے اگینسٹ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن یا کاسٹ آف گڈز سولڈ تو یہ ستاون کروڑ بائیس لاکھ دس ہزار کی فگر جو ہے یہ ہم پروفٹ اینڈ لاس پہ لے کے جائیں گے اور جب اس کو مائنس کرتے ہیں ہم سیلز کی فگر میں سے تو ہمارے پاس گروس پروفٹ کی فگر آتی ہے سولہ کروڑ اکسٹھ لاکھ اکاسی ہزار روپے کی تو یوں ہم نے ایک مینوفیکچرنگ کمپنی کی جو کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے اس کو ورک آؤٹ کیا جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو فنشڈ گڈس کا اوپننگ اسٹاک اور کلوزنگ اسٹاک دونوں کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنا اور اس کا جو ڈفرنس ہے اس کو جو سال کی کاسٹ آف پروڈکشن آ رہی ہے اس میں ایڈ کرنا یا اگر کلوزنگ اسٹاک اوپننگ اسٹاک سے فنش گڈس کے اسٹاک سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو مائنس کرنا تو تبھی ہمارے پاس ایکچوئل کاسٹ آف پروڈکشن جو کہ سال میں ہم نے کاسٹ انکر کی ہے جو خرچ کیا ہے وہ کاسٹ آئے گی اس سیل کی جو ہم نے سال کے دوران کی ہے سو یہاں تک ہم نے کاسٹ آف سیلس اور سیلس کی بات کی اور ان دونوں کا فرق جو ہے وہ گروس پروفٹ آ گیا اسی سوال کو اگلے لیکچر میں ہم لے کے چلیں